that shaped our understanding of working memory or short-term memory. But let's look at the concept once again. Let's see what are the essential ingredients that make up the concept of short-term memory. تو ایک چیز جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی اور یہ میں بار بار آپ سے دہرا ہوں کہ شارٹ ٹرم میموری کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم عام فہم زبان میں سمجھتے ہیں عام فہم مطلب یہ ہے کہ جناب جو ابھی ابھی کچھ دیر پہلے چیزیں ہوئی دو تین گھنٹے پہلے چیزیں ہوئی ایک دو دن پہلے چیزیں ہوئی ان کو یاد رکھنا شارٹ ٹرم میموری ہے اور لانگ ٹرم میموری جو ہے وہ دس سال پرانی بات ہے یا بچپن کی بات that is the layman's concept of short term memory in reality یہ اس پرابلم کی وجہ جو ہے اس کا نام ہے اور اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ شارٹ ٹرم میموری کا لفظ استعمال نہیں کرتے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ورکنگ میموری کا کانسیپٹ تو ورکنگ میموری کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اہم بات یہی ہے کہ جناب یہ وہ میموری ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں کام کرنے کے لیے in fact why do we even call it memory کیونکہ اس میں وہ فیچرز نہیں ہیں جو لانگ ٹرم میموری کی ہے لانگ ٹرم میموری تو ایک اسٹور ہاؤس ہے اس میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے جتنا کچھ کچھ بھی ہم ہم نے نے آج تک کیا ہے وہ سارا لانگ ٹرم میموری میں ڈالا ہو تو اٹس مور لائک جیسے میں نے کہا ایک ہارڈ ڈسک ہے ہم اسے میموری اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ کمپیوٹر میں بھی جو چیز کام کرتی ہے ریم جسے کہتے ہیں وہ ریم جو ہے وہ اس کو بھی چونکہ ہم میموری کہتے ہیں اور لانگ ٹرم اسٹوریج کو بھی ہم میموری کہتے ہیں تو اس کو بھی ورکنگ میموری اس لیے کہا جاتا ہے the idea that it's a similar kind of thing but I believe that it is the most important concept most central most significant concept in psychology remember I اباؤٹنٹ psychology where short term work central fact of the matter is attention short term memorization they are in part and parcel either one is difficult to imagine without the other تو جو کانسیپٹ ہے نا مینٹل ایفرٹ کا یا توجہ کا توجہ کسی وجہ سے ہم کسی چیز پہ ڈائریکٹ کرتے ہیں نا اور اس وجہ کو ڈسائڈ کون کرتا ہے ہم کرتے ہیں یہ جو ہم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہ جو کوئی کر رہا ہے یہ میں ہوں جو یہ چیز کر رہا ہوں that is all in the ambit of working memory اس میں اگر ہم کوئی چیز سن رہے ہیں اسے سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی ورکنگ میموری کر رہی اگر ہم کوئی چیز سوچ رہے ہیں تو وہ بھی ورکنگ میموری سوچ رہی اگر ہم کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ورکنگ میموری کے ذریعے کر رہے ہیں اگر ہم کچھ چیزوں کا کمپیرزن کر رہے ہیں کوئی ڈسیزن کر رہے ہیں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی ورکنگ میموری ہی کر رہی تو working memory basically what does the thinking what does the deciding what does the seeing the perceiving the understanding receiving and giving جو ہماری آؤٹ پٹ ہے اس کو بھی ورکنگ میموری کنٹرول کرے گی تو اس کے لیے ہم جو کہتے ہیں کہ ایک ورکنگ میموری میں ایک ایگزیکٹو فنکشن کی بات ہوتی ہے جیسے کارپوریشن ہوتی ہے نا اس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے تو وہ نیچے کمپنی میں کسی مینیجر کو کہے گا مینیجر آگے کسی امپلائی کو کہے گا وہ امپلائی آگے کسی اور کو کہے گا جو کہ اصل میں کام کرے گا تو ورکنگ میموری کا رول جو ہے اس ایگزیکٹو کی طرح ہے جو فیصلے کرتا ہے جو ہر جگہ سے انپٹ ریسیو کرتا ہے اس کو آرگنائز کرتا ہے اس کو مینج کرتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے پھر اسے ڈسیزنس لیتا ہے پھر اس ڈسیزنس کو امپلیمنٹ کرانے کی ذمہ داری بھی ایگزیکٹو پہ ہوتی ہے so that is working mind then another thing I shared with you was this whole notion of the psychological time کہ سائیکولوجیکل ٹائم میں دی ایشو واز کہ working memory constitute work in the present then how long is the present اور اس کی میجرمنٹ جو ہے ورکنگ میموری کی جو مومنٹ ہے اس کی اویئرنیس ہے اس کی ڈائمینشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی ایکسپیرمنٹس ہوئے so today we'll look at some crucial experiments in this area. And we'll go over some of the things that we have discussed. So in short, working memory is a kind of memory that we use for functioning. So all our conscious awareness, for all our functioning that requires conscious awareness, we use working memory we use short term memory or S T M and it is distinct from long term memory in that اٹور ہاؤس it can keep things for very brief duration and it is limited in capacity اس میں زیادہ چیزیں ایک وقت میں نہیں آ سکتی سینٹرل آئیڈیاز نی لک ایٹ کنسن اینڈ ماڈلسٹینڈ it better input came from the environment went in sensory register from then into short term memory where we've some تھنگرری ورکنگ میموری ٹھیک ہے نا شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ ٹیمپرری ہے اسی لیے وہ شارٹ ٹرم کہلاتی ہے اور وہ ورکنگ میموری ہے کیونکہ وہ کام کر رہی ہے تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ارض کیا تھا ریہرسل کے ذریعے ہم میموری میں چیزیں ایکٹیو رکھ سکتے ہیں کوڈنگ کے ذریعے ہم اسے لانگ ٹرم میموری میں ڈال لیتے ہیں decisions happen in working memory and retrieval strategies جب ہم انفارمیشن کو اپنی لانگ ٹرم میموری میں ڈال لیتے ہیں تو پھر اس انفارمیشن کو استعمال کرنا اسے دوبارہ ورکنگ میموری میں لانا مثلا آپ نے کتاب پڑھی یاد کر لیا سبق اب اسے امتحان کے بعد ریپروڈیوس کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز تو آپ نے بنائی ہوں گی دا چانسز آر کہ اگر آپ نے کوئی اسٹریٹجیز نہیں بنائی ہوئی تو آپ ایگزام میں اچھی پرفارمنس نہیں کر پائیں تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر اس کے پاس ریٹریول اسٹریٹجیز بہت اچھی ہوتی سو دیٹ واس ون تھنگسڈ and then working memory decide on response output input environment سے اب ریسپونس کیا کرنی ہے وہ بھی ورکنگ میموری ڈسائڈ کرتی then there is another way things work آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ماڈل میں جہاں ایک شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری کی طرف ایرو جا رہا ہے اسی طرح لانگ ٹرم میموری سے شارٹ ٹرم میموری کی طرف بھی ایک ایرو جا رہا دس از کوائٹ سیگنیفیکینٹ مثلا میں بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں ایک بارے میں ٹھیک ہے انوائرمنٹ سے کوئی ان پٹ جو ہے وہ آ رہی ہے بے شک آتی رہے میں سوچ رہا ہوں کہ جناب پرسوں میں نے اپنے گھر ایک دعوت ارینج کر دی ٹھیک ہے اب یہ ان پٹ کہاں سے آ رہی ہے میرے لانگ ٹرم میموری میں سے اور اس دعوت کے لیے مجھے ایک مینیو بنانا ہے اس مینیو کے لیے مجھے فلاں بندے سے بات کرنی ہے جو دیکھ بنا وہ بھی یہ ساری انفارمیشن میں لانگ ٹرم میموری میں سے لے کے آ رہا ہوں اور اسے پھر یہ کہنا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں بنانی ہیں ان کی قیمت معلوم کرنی ہے پھر جو ہے کس کس کو دعوت دینی ہے کس کس کو انوائٹ کرنا ہے اس پارٹی میں یہ فیصلہ کرنا ہے اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی مہمانوں کو بٹھانا کہاں ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں میں اپنے ذہن میں کر رہا ہوں اور میں اپنی لانگ ٹرم میموری میں جتنی بھی انفارمیشن اسٹورڈ ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں اب اس میں دیکھیں کہ جو دو تین دن پہلے کی بھی یا کرنٹ مومنٹ کی بھی جو کئی انفارمیشن ہے وہ اپنی لانگ ٹرم میموری میں سے حاصل کر رہا ہوں مثلا کہ میرے گھر میں تو جناب چالیس لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی گنجائش ہی نہیں تو پھر چالی میں گنوں گا اپنے ذہن میں صوفے اور کرسیاں میں لا کے کہ جناب مشکل سے دس پندرہ لوگ آئیں گے تو مجھے پچیس سے قریب کرسیاں اور چاہیے تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے لانگ ٹرم میموری میں سے آ رہی ہے جو مجھے بتا رہی ہے کہ جناب اتنی اسپیس ہے اور میں اب اپنی شارٹ ٹرم میموری کو استعمال کر رہا ہوں کیلکولیشن کے لیے کہ اچھا اور کتنے لوگوں کی گنجائش پیدا کرنی ہوگی اور اس کے لیے کتنی کرسیاں چاہیے ہوں گی کتنی پلیٹیں چاہیے ہوں گی کتنے چمچے کانٹے چاہیے ہوں یہ ساری جو ساری جو ہے انفارمیشن یہ آر لانگ ٹرم میموری میں سے رہی ہے اور پھر شارٹ ٹرم میموری اسے پروسیس کر رہی ہے اس میں ڈسائڈ کر رہی ہے کہ اچھا یہ چیز یوں ہوگی وہ چیز ہوگی ایک اور مثال لے لو ایک شاعر ہے اور وہ شاعر جو ہے وہ بیٹھا سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا محبوب نے سڑک پہ جا رہی تھی اس کی محبوب اور اس نے آنکھ اٹھا کے بھی اسے نہیں دیکھا تو اب شاید دل برداشتہ ہو کے گھر میں بیٹھا ہے اور شعر کہنا شروع کر اور شیئر کہنے کا جو پروسیس ہے اس کے لیے اس کی لانگ ٹرم میموری میں سے الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ استعمال ہو اور انوائرمنٹل ان پٹ اس وقت امیڈیٹلی کوئی نہیں ہے پہلے تو تھی کہ محبوب جو ہے وہ سڑک سے گزرا اور اس میں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی لیکن اس انوائرمنٹل ان پٹ کو بھی اب لانگ ٹرم میموری میں وہ چلی گئی اور جب بھی اسے شاعر کو خیال آتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے صدمہ پہنچتا ہے اور اب شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس ایکسپیرئنس کو بیس بنا کے لانگ ٹرم میموری میں سے ذخیرہ الفاظ نکال رہی ہے اور شاعر شعر کہہ رہا اب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جہاں لانگ ٹرم میموری کی طرف سے ایرو شارٹ ٹرم میموری کی طرف جا رہا ہے انوائرمنٹل ان پٹ کی براہ راست ضرورت نہیں رہی تو ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ انوائرمنٹل ان پٹ ہو پھر وہ سینسری اسٹور میں جائے پھر وہ شارٹ ٹرم میموری میں جائے اور پھر لانگ ٹرم میموری میں جائے الٹا چکر بھی ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے اور اس الٹے چکر میں لانگ ٹرم میموری میں سے بہت سی سوچیں بہت سی چیزیں اوریجنیٹ ہو کے تو شارٹ ٹرم میموری میں آتے ہیں کلاسک ایگزامپل ہے ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے اداس ہوتے وہ اکثر لانگ ٹرم میموری میں سے ان کی ایسی یادیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں شارٹ ٹرم میموری میں آتی رہتی اور وہ شارٹ ٹرم میموری میں ان یادوں کو لا کے اور اب خود کو اداس کرتے رہتے تو ان کے علاج کے لیے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ان کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس میں کچھ اور مواد بھرا جائے بجائے ان کی اداس یادوں کی اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ آکوپائڈ ہو اسی لیے ایک ڈپریسڈ شخص کو ایکٹیویٹی اسکیجول دے دیتے ہیں عام طور پہ کہ جناب اتنے بجے سے اتنے بجے آپ نے فلاں چیز کرنی ہے اتنے بجے سے اتنے بجے آپ نے فلاں چیز کرنی ہے اس لیے کہ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ورکنگ میموری جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے ان کاموں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جو اس نے کرنے ہوتے تو اداسی کا علاج جو ہے عام طور پہ وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ورکنگ میموری میں لانگ ٹرم میموری میں سے جو اداس یادیں آ رہی ہیں ان کی جگہ پہ کچھ اور ہے کیونکہ جیسے پہلے کیا تھا اس کی کیپیسٹی کافی لمیٹڈ ہوتی ہے بہت محدود ہوتی ہے ورکنگ میموری میں بہت زیادہ چیزیں نہیں آ سکتی تو اس لیے یہ اسٹریٹجی عام طور پہ بہت کامیاب ہوتی اچھا پھر دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی اچھی یادیں یاد کرنے کو کہتے اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اور اس سے بھی پروسیس یہی ہے کہ لانگ ٹرم میموری میں سے شارٹ ٹرم میموری میں مٹیریل لایا جاتا ہے اور جب کوئی بھی مٹیریل کوئی بھی یاد آتی ہے اچھی تو جو نیگیٹو ایکسپیرئنس ہیں ان کی جگہ نہیں رہتی working memory so it's a very good strategy I recommend you try and using it you try using it کہ آپ کے اگر کوئی ایسی چیز آپ کو ستاتی ہے ماضی کی تو آپ اچھے ایکسپیرئنس کو یاد کریں آپ اچھی باتیں سوچیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اداسی کافی کم ہو جائے گی because your was a very small capacity important the fact the flow in working memory is both ways environment سے بھی انپوٹ آ رہی ہے اور لانگ ٹرم میمری میں سے بھی انپوٹ آ رہی ہے fact that we are able to synthesize information from both these very different sources. اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں جب بالکل یہ کورس شروع کیا تھا تو پلیٹو کی بات کی تھی اور پلیٹو کا یہ آئیڈیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے ذہن میں ہوتا تو گویا اگر ہم کوگنیٹو سائیکالوجی میں پلیٹو کے ماڈل کو سپر امپوز کریں تو پلیٹو یہ کہیں گے ماڈرن لینگویج میں کہ شارٹ ٹرم میموری میں ساری کی ساری انفارمیشن لانگ ٹرم میموری سے آ رہی ہے اور جو انوائرمنٹل انپٹ ہے وہ ایک دھوکا ہے وہ ایک فریب ہے وہ ایک ایلوژن اور لانگ ٹرم میموری ہی میں اللہ تعالی نے انفارمیشن ڈال دی ہے جس کو ہم شارٹ ٹرم میموری میں لا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے لیکن یہ پلیٹو کے مطابق یہ انٹریکشن نہیں ہو رہا یہ انٹریکشن جعلی ہے مصنوعی اور اس پردے کو اٹھانے کا نام کشف ہے یا حقیقت سے رابطہ Aristotle on the other hand would say کہ جو ساری انفارمیشن ہے وہ انوائرمنٹ سے آ رہی ہے وہاں سے شارٹ ٹرم میموری میں جا رہی ہے اور شارٹ ٹرم میموری سے پھر لانگ ٹرم میموری میں آ رہی تو وہ یہ جو پلیٹونک شفٹ ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کی لیکن اگر آپ آپ سوچیں تو جو ہمیں ماڈل مل رہا ہے وہ دو طرفہ ہے یعنی انوائرمنٹل انپٹ بھی پروسیس ہو رہی ہے اور انٹرنل انپٹ جو ہے لانگ ٹرم میموری سے وہ بھی آ رہی اچھا اب اگر ہم اس کو اس میں دیکھیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ابھی ہم نے پیرل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز پڑھے ہیں اور اس میں نیورل نیٹورکس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ جناب مختلف لیولز پہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں تو جب مختلف لیولز پہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں اس سارے قصے میں لانگ ٹرم میموری کا کیا ہوتا that makes a thing very complicated اور تو بعض لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں اس پرابلم کو کہ جناب ایک طرف میں ایک نیورل نیٹ ورک بنا رہے ہیں دوسری طرف ہم یہ ایبسٹریکٹ ماڈل جو ہیں باکسز میں بنا رہے ہیں can these two meet this is a very difficult problem and I would say hasn't been resolved to date ٹھیک ہے نا we have these models these abstract models that remain in boxes and these highly elaborate models that have nodes and links and very large number of links لیکن یونین کوئی مرجر نہیں ہوا from the point of view memory اب ایشو یہ ہے کہ ایک تو فار گیٹنگ ہوتی ہے نا جو ہم لانگ ٹرم میمری میں کرتے بھول جانا ٹھیک ہے کسی چیز کو بہت عرصہ پہلے کی جو ہوئی وہ بھلا دینا وہ فوگیٹنگ اور ہے ایک فوگیٹنگ ہے جو کہ چونکہ شارٹ ٹرم میمری یا ورکنگ میمری بھی تو میموری ہے نا اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہم نے دیکھا ہے اکثر ایکسپیرینس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اکثر چیزیں بڑی جلدی بھول جاتے ہیں مثلا آپ مجھے اپنا اگر ٹیلی فون نمبر بتائیں ایک دفعہ چانسز آر مجھے فوراً یاد نہیں رہے گا اور مجھے ریہرس کرنا پڑے گا تو جو ہمیں معلوم ہے اس بارے میں ایک تو ہم نے چیز دیکھی ہے کہ information in S T M is lost rapidly unless it is preserved through rehearsal یعنی شارٹ ٹرم میموری میں جو انفارمیشن ہے وہ بہت جلدی غائب ہو جاتی ہے we lose it very very quickly unless we preserve it through rehearsal Peterson and Peterson نے 1959 میں انڈیانا یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے سبجیکٹس کو کوئی سے تین کٹھے دکھائے so let let see for example انہوں نے دکھایا کے B B then they they followed it by by a number number the the code five five hundred hundred and and and six six آس subjects to count backward three یعنی ہے نا تو اب انہوں نے کہنا ہے five hundred and three five hundred four ninety seven four ninety four four ninety one یعنی تین مائنس کرتے چلے جا اور یہ اس لیے کروایا کہ سبجیکٹس ریہرسل نہ کر سکے یعنی اگر آپ نے وہ تین لیٹرز آپ آپ کو اگر نے ریہرس نہیں کیا تو جو میں نے بولے تھے تین کانسٹنٹ پتا نہیں آپ کو یاد ہے سگنل اور وہ سگنل جو ہے وہ انہوں نے ویری کیا کبھی وہ فورن آ جاتا تھا کبھی کچھ سیکنڈس کے بعد آتا تھا کبھی کچھ اور سیکنڈس کے بعد آتا تھا اینڈ دین سبجیکٹس آسٹ کہ جناب وہ کون سے تھے جو آپ کو دکھائے گئے تو اگر آپ اس سلائیڈ میں یہ گراف دیکھیں تو ہارزونٹل ایکسس پہ ایکس ایکسس ایکسس پہ پہ ہم نے رکھا ہے ریٹینشن انٹرول اور ورٹیکل یا وائی ایکسس پہ ہم نے رکھا ہے پرسینٹ کریکٹ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب تین سیکنڈز کے بعد سگنل دیا گیا تو سبجیکٹس کو ایٹی پرسینٹ کریکٹ جب چھ سیکنڈ کے بعد دیا گیا تو آلریڈی ریکلیکشن ہے dropped to less than sixty percent nine second پہ پرفارمنس ٹوینٹی پرسینٹ سے ذرا اوپر ہو اور ایٹین سیکنڈ پہ آ کے اٹس نیئرلی ٹین پرسینٹ یعنی نہ ہونے کے برابر this is very very striking اٹھارہ سیکنڈ میں ایک چیز جو آپ نے ریہرس نہیں کی غائب ہوگی آپ کی میموریز واشڈ آؤٹ ٹھیک ہے washed out just like attention we noticed کہ جب اٹینشن میں سینسری اسٹور کو نہیں پیش کی سینسری اسٹور پہ جب اٹینشن کسی چیز کو سلیکٹ نہیں کرتی تو وہ انفارمیشن بہت جلدی غائب ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ ہونے سے پہلے پہلے اریز کر دی جاتی ہے یہاں شارٹ ٹرم میموری اتنی مختصر تو نہیں ہے سیکنڈ کے دسویں حصے تک تو نہیں لیکن اٹھارہ سیکنڈ میں اگر ہم اس انفارمیشن کو ریہرس نہیں کرتے تو وہ پھلا دی جاتی اور this is a very very rapid rate of decay اب میں ڈکے کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں دس از اے کانٹروورشل پوائنٹ ضروری بعض ہیں وہ کہتی ہیں جناب ڈکے تو ہوتا ہی نہیں یہ کوئی اور مسئلہ ہے اس کی ہم بات کریں گے وہ کیا مسئلہ لیکن there are other that use the term decay جیسے ہم نے نیورل نیٹورک میں بات کی تھی ایکسائٹمنٹ کی ایکٹیویشن کی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب جب ہم اسے توجہ نہیں دیتے تو وہ ایکٹیویشن ڈکے کر جاتی کم پڑتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی so is the idea behind forgetting of decay going so and Peterson concluded in short term decays very very in eighteen said subjects Waugh and Norman did clever experiment in 1965 وہ نارمن جو تھے ان کا کہنا تھا کہ جناب یہ ڈکے کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ جو باقی چیزیں کر رہے ہیں جو پانچ سو چھ اور پانچ سو تین اور پانچ سو ایک کر رہے ہیں اس کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ان کانسنٹس کی میموری کے ساتھ تو اگر وہ میموری ویسے ہی پڑی رہتی تو وہ ڈکے نہ کرتی آپ نے کچھ اور کام شروع کر دیا بیچ میں تو اس نے انٹرفیئر کیا اس نے آلموسٹ اریز کر دیا previous memory so what was they had a list of sixteen single digits ٹھیک ہے میں یہ ایکسپیرمنٹ ڈیزائن سمجھنا ضروری ہے they list of sixteen single digits the last digit which was call ٹھیک ہے یعنی جو لاسٹ ڈیجٹ ہے نا لسٹ کا وہ لسٹ میں ایک دفعہ پہلے بھی آ چکا آفٹر دا پروب میں مثال دوں تاکہ آپ سمجھ آ جائے فرض کریں کہ سولہ ڈیجٹس کی ایک لسٹ بول رہا ہوں اور وہ اینڈ کچھ اس طرح سے ہو رہی میں نے بہت سارے ڈیجٹس بول دیے ہیں اب آگے میں کہہ رہا ہوں one two seven six eight two ٹھیک ہے تو اب لاسٹ ڈیجٹ کیا ہوا ٹو اچھا جب میں نے لسٹ بولی ہے پھر سے میں سناتا ہوں one two seven six eight two تو سبجیکٹ سے یہ کرنا ہے کہ ٹو جب پہلے آیا تھا اس کے بعد کون سا لیٹر آیا یعنی one two seven six eight two اس میں correct answer would be seven ٹھیک ہے تو سبجیکٹس ہیں لاسٹ ڈیجٹ سننا ہے اس کے بعد بتانا ہے کہ وہ پہلے جب وہ لاسٹ ڈیجٹ آیا تھا اس کے فورن بعد کون سا ڈیجٹ آیا تھا task but you have to use your short term memory to answer this کو آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں وہ لسٹ ہونی چاہیے in order to answer this اب what they did was they varied the number of interfering items یعنی اگر تو جیسے اس لسٹ میں صرف تین ڈیجٹس کا فاصلہ ہے one two seven six eight two یعنی پہلے ٹو اور دوسرے ٹو کے درمیان صرف تین ڈیجٹس کا فاصلہ ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کریکٹ آنسر وہ سیون ہو سکتا ہے کہ جب وہ large number of interfering items ہو تو آپ کے لیے یہ ٹاسک پرفارم کرنا مشکل but they also varied the rate they sounded one digit اور فور ڈیجٹ پر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ میں ایک ڈیجٹ یعنی one two seven six eight two یا اس ریٹ پہ پرزینٹ کیے یا فور ڈیجٹ پر سیکنڈ یعنی one two seven six eight two اس طرح کر کے پرزینٹ کیے اس کا مقصد کیا تھا what is the purpose of varying the number of interfering items in varying the rate of presentation ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ جب ہم rate of of of items vary کرتے ہیں یعنی one digit per second as oppose to four digit per second تو یہ ٹائم فیکٹر کیپچر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جب سلولی ہو رہا ہے ون ڈیجٹ پر سیکنڈ ہو رہا ہے اور اگر میموری اٹھارہ سیکنڈ میں بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے تو ریکارڈلس کے کتنے ڈیجٹس بیچ میں آ رہے ہیں ٹائم کا افیکٹ ہونا چاہیے اور varying the interfering items number جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جناب یہ انٹرفیئرنس کی وجہ سے چینج آ رہا ہے میموری میں یا ٹائم کی وجہ سے آ رہا ہے so I hope the design is clear to you I go over it once again but first let me present to you the result in this slide the blank circles empty circle show the rate of per جب ون ڈجٹ پر سیکنڈ کیا گیا تو وہ ایمٹی سرکل سے شو ہو رہا اور پر سیکنڈ جو ہے وہ بلیک سرکل سے شو ہو رہا اور نمبر آف انٹرفیئرنگ آئٹمس جو ہیں وہ ہم نے ہارزونٹل ایکسس ایکسس پہ ایکس پہ رکھے ہیں اور جو ریکال ہے اس کا کریکٹ وہ ہم نے لیفٹ یعنی وائی ایکسس پہ رکھا تو اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکوریسی جو ہے اس کو کمپیئر کریں تو کیا پتا چلتا ہے look at this slide what can you see we see the difference between the blank circles and the dark circles is negligible کوئی خاص فرق نہیں ہے ان میں ون پر سیکنڈ پرزینٹ کریں یا فور پر سیکنڈ پرزینٹ کریں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا لیکن جیسے جیسے ہم نمبر آف انٹرفیئرنگ آئٹمس بڑھاتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے کریکٹ ریکال پور خراب سے خراب ہوتا چلا we saying interference not of time اتنا سمپل نہیں ہے یہ کنکلوژ نکالنا لیکن کم از کم اس ایکسپیریمنٹ کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ جو rate of presentation of letters ہے وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے جو نمبر آف انٹرفیئرنگ آئٹمس ہیں اس کو بڑھانے سے اس کو بڑھانے سے کیا ہوا امپیئر ہو گئی ہے ہماری شارٹ ٹرم میموری تو what was argued by basically Waugh and Norman in 1965 was that the loss in memory, the reduction in short-term memory is due to interference of other tasks. اور یہ انٹرفیئرنس ضروری نہیں کہ ماحول میں ہی ہو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کسی چیز کے کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کے ذہن پہ کچھ اور سوال آپ کے ذہن پہ کوئی اور تھاٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کتاب کو توجہ نہیں دے پا رہے جن کی وجہ سے آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کتاب آپ سے کیا کہنا چاہتے the reason is that your mind is preoccupied تو وہ بھی وہی اسی الٹے چکر کی بات ہے کہ لانگ ٹرم میموری میں سے شارٹ ٹرم میموری میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے with your processing of the relative, somebody تو فرینڈ ریلیٹو سمبڈی یوں کیجیے کہ زیرو ٹو نائن کے درمیان جتنے ڈیجٹس ہیں ان کو ایک رینڈم آرڈر میں ارینج کر لیجیے ایک کاغذ میں رینڈم آرڈر میں ارینج کر لیجیے اور ایک لسٹ بنائے پانچ ڈیجٹس کی جیسے مثلا seven three four nine six اس طرح ایک لسٹ بنا لیں فائیو ڈیجٹس رینڈم ایک لسٹ سکس ڈیجٹس کی بنا لیں جیسے two six eight nine four three ایک لسٹ سیون ڈیجٹس کی بنا لیں اپنی مرضی سے بنائیں میں تو ویسے مثال دے رہا تھا اپنی مرضی سے رینڈم لسٹ بنائیں فائیو ڈیجٹس کی سکس ڈیجٹس کی سیون ڈیجٹس کی ایٹ ڈیجٹس کی نائن ڈیجٹس کی اور ٹین ڈیجٹس کی ٹھیک ہے so five to ten digits کی آپ لسٹ بنا لیں اب read out these list to your friend مثلاً فرینڈ کو آپ نے سامنے بٹھایا اور کہا seven three four nine six eight two can you repeat it so now your friend should be able to repeat some of them correctly now make a note of how many digits your friend can recall correctly تو پانچ سے شروع کریں پانچ کی لسٹ جو ہے چھ پہ جائیں سات پہ جائیں آٹھ پہ جائیں اور ہر ایک لسٹ میں نوٹ کر لیں کہ کتنے صحیح بتاؤ اور چل you why we doing can you guess why we did this experiment ہاؤٹڈ کیپیسٹی آف یور میمری اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے فرینڈ کی میموری سے میری میموری بہت بہتر ہے تو now you ask your friend to make his own list and ask them to repeat the experiment on you آپ انہیں کہیں کہ جناب اب آپ ایک لسٹ بنائیں اسی طرح پانچ رینڈم نمبرز کی چھ رینڈم نمبر کی سیون رینڈم نمبر کتنا بہتر پرفارم کر are you not that much better at this task what are the implication of this experiment what is tell us ایک چیز تو میں آپ کو ابھی کہتا ہوں کہ I don't think anyone of you has got the ability to recall all ten digit that we challenge ہے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دس کے دس ڈیجٹ فورن ریپیٹ کر کے دوسرے کو بتا دو it's not possible so what are the implications it is difficult to maintain information in working working memory memory میں انفارمیشن کو رکھنا مشکل ہوتا another thing I am repeating myself working working memory memory has has a a limited limited capacity capacity tension کی طرح information decays quickly in working memory اب بات یہی پھر آ گئی کہ جناب یہ تو ابھی تو ہم نے ایکسپیریمنٹ آپ کو دکھایا تھا جو کہہ رہا ہے کہ ڈکے نہیں ہو رہا انٹرفیئرنس ہو رہی لیکن آف لائف از کہ کوئی بھی اسٹیمولس کوئی بھی ان پٹ خلا میں تو نہیں آتی ایک کانٹیکسٹ میں آتی اور اس کانٹیکسٹ میں جب وہ ان پٹ آتی ہے تو اس کے بعد کچھ اور چیز بھی ہوگی ٹھیک ہے نا آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں اس کے لیکچر کے فوراً بعد آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہوگا کھانا کھانا ہوگا یا کسی دوست سے گپ لگانی ہوگی یا کوئی کتاب پڑھنی ہوگی تو کیا ہوگا all of that information would be lost you have good retrieval so information decays very working memory اب یہ ڈکے انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا that is not the point why because they will be things that will interfere. You can't have a life where one thing happens and then nothing else will happen. Something else is bound to happen and that is going to overwrite or interfere with the existing memory. تو کچھ لوگوں نے یہ پرزینٹ کیا آئیڈیا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ورکنگ میموری میں ایک فکس نمبر آف سلوٹس ہو یعنی سلوٹ سے کیا مراد کہ آپ کے پاس جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سنیما میں فلم لگی تو بہت مشہور فلم ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے جوک در جوک پہنچ گئے اب آپ کو گھر سے نکلتے دیر ہو گئی by the time you get to the cinema house full تو اب آپ ٹکٹ نہیں لے سکیں گے آپ سنیما میں نہیں جا سکیں گے اور فلم مس کر دیں so there is a fixed number of seats تو جو ٹکٹس آپ کو بیچے جاتے ہیں وہ اس نمبر آف سیٹس کے حساب سے بیچے جاتے اور اس کی وجہ سے because you have a fix number of seats there is no more capacity there is no more nothing more left تو کچھ لوگوں نے آئیڈیا دیا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ورکنگ میموری میں بھی فکسڈ نمبر آف سلوٹس ہیں ٹھیک ہے جب وہ سلوٹس فل ہو جاتی ہیں تو ایک اور چیز کی گنجائش ہی نہ ہوتی یعنی there is no further capacity left an interesting idea لیکن سوال یہ ہے کہ واٹ از دا کوشچن ہم یہ باتیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں فکسڈ سلوٹس کی اور لمیٹڈ کیپیسٹی کی اگر آپ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ آپ سوچیں تو آپ صرف میرا لیکچر ہی نہیں سن رہے آپ کے ماحول میں اور بہت سی چیزیں ہو رہی جن کو آپ اٹینشن بھی نہیں دے رہے لیکن یو آر اویئر آف آل آف دوز تھنگس آنٹ یو یو آر اویئر اف ایلس از پلئنگ میوزک ان دا بیک گراؤنڈ یو آر اویئر اف یور فرینڈز اور ریلیٹوز آر ٹاکنگ ان دا بیک گراؤنڈ یو آر اویئر اف دیر از سم تھنگ ایلس ہیپنگ ایون اف یو نوٹ پیئنگ اٹینشن ٹو سو ہماری ورکنگ میموری جو ہے اس میں ہم اپنے انوائرمنٹ کی اپنی امیڈیٹ انوائرمنٹ کی ہر چیز کے اویئر ہیں so perhaps fix number of slots doesn't quite capture scope of the problem the problem is how to keep things from disappearing how to keep things from going out of your memory once they have actually left یعنی کیا مطلب ایک چیز جو بھی ہوئی ہے اور اب مزید نہیں ہو رہی رک گئی ہے اس چیز کو اپنی شارٹ ٹرم میموری میں اپنی ورکنگ میموری میں ایکٹیو کیسے رکھا جائے that is the problem the problem is that the information rapidly decays of activation کہ وہ جو اس کی ایک ایکسائٹمنٹ یا ایکٹیویٹی لیول تھا اس انفارمیشن کا ابو تھریش ہولڈ وہ فورن نیچے چلا جاتا وہ ہماری اویئرنیس سے چلا جاتا ہے اس کو اویئرنیس میں کیسے رکھا جائے that is the problem and that is why we are dealing with these issues اچھا اب let's talk about an experiment about in sixty nine did an experiment very used something called a memory set of digits. مثلا کوئی اتنا مشکل کانسیپٹ نہیں ہے سمپل سی ایک چیز ہے ایک سیٹ ہے تھری فور ایٹ ون ٹھیک ہے this is a set of digits نا سبجیکٹس ور آس to hold it in your memory was told کہ جی آپ اسے اپنی میموری میں رکھیں جیسے مرضی رکھیں اب اس کے بعد آپ کو ایک ڈیجٹ دکھایا گیا لیٹ سیٹ واز فور تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیا یہ سیٹ میں دیکھا تھا جو آپ کو پہلے سیٹ دکھایا گیا تھری فور ایٹ ون اس میں کیا فور موجود تھا تو chances are you will see yes I have seen it اب what he did was he varied the size of memory set from one digit to six یعنی کئی دفعہ سیٹ میں صرف ایک نمبر ہوتا تھا ایک ڈیجٹ ہوتا تھا اور کئی دفعہ چھ ڈیجٹ ہوتے تھے دفعہ پانچ چار تین دو ایک یہ مختلف سیٹ سائزز تھے میموری سیٹ کے سائزز تھے جن میں سے پھر ایک ڈیجٹ دکھایا جاتا تھا یا وہ اس کا ممبر ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اینڈ سبجیکٹ سیٹ ٹو سے یس اور نو اب اس کے ریزلٹ اگر دیکھا جائے تو one is not surprise if you look at the slide I showing you has got on the y axis mean latency یعنی کتنی دیر لگی سبجیکٹ کو یس یا نو کتنا ٹائم لگا تو جب میموری سیٹ میں ایک ڈیجٹ ہوتا تھا ایک ڈیجٹ تھا تو response was about four hundred millisecond جب ٹو ڈیجٹس آئے تقریباً four hundred and forty millisecond اور اسی طرح بڑھتا گیا یہ ریسپانس ٹائم ریئیکشن ٹائم جو ہے بڑھتا گیا جیسے جیسے سیٹ کا میموری سیٹ کا سائز بڑھتا گیا یعنی اگر اس میں تین لیٹرز تھے تو جتنا ٹائم لگا اس سے زیادہ ٹائم لگا اگر اس میں چار لیٹرز تھے سیٹ میں اور اگر سیٹ میں پانچ لیٹرز تھے تو اور زیادہ ٹائم لگا سبجیکٹ کو یس یا نو کہنے میں اور اگر چھ لیٹرز تھے تو پھر بھی سبجیکٹ کو زیادہ ٹائم لگا یس یا نو میں تو اسٹرنبرگ نے کیا کیا کہ کہ اس ٹائم کو کیلکولیٹ کیا اور یہ پتا چلا ہر لیٹر کے ایڈ کرنے سے سبجیکٹ کا ریئیکشن ٹائم جو ہے 38 ایٹ ملی سیکنڈ بڑھ جاتا ٹھیک ہے یعنی ایک سیکنڈ کا تقریباً تیسرا حصہ ایڈ ہو جاتا اس میں تو اسٹرنبرگ نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جناب یہ تو سیریل پروسیسنگ ہو رہی ہے آپ کو یاد ہے پیرل پروسیسنگ تو پیرل پروسیسنگ کا الٹ ہوتا ہے سیریل پروسیسنگ لینئر آرڈرنگ کہ سبجیکٹ نے کیا کیا کہ انہیں جو ٹارگیٹ لیٹر ملا جو کہتا تھا کہ بھئی جس کے بارے میں آپ نے یہ ڈیسائڈ کرنا تھا کہ وہ میموری سیٹ کا حصہ ہے یا نہیں تو اس نے اس ٹارگیٹ ڈیجٹ کو پہلے ڈیجٹ سے کمپیئر کیا پھر دوسرے ڈیجٹ سے کمپیئر کیا پھر تیسرے ڈیجٹ سے کمپیئر کیا اور اگر چار ڈیجٹس ہیں تو چار چوتھے سے بھی کمپیئر کیا اور اگر پانچ ہیں تو پھر پانچویں سے بھی کمپیئر کیا اور ہر اس کمپیرزن میں 38 ایٹ ملی سیکنڈ ایڈ ہوتے گئے تو جیسے جیسے میموری سیٹ بڑھایا گیا 38 ایٹ ملی سیکنڈ ایڈ ہوتے گئے ہر ڈیجٹ کے ساتھ کریٹیک واز کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سیریل پروسیسنگ کی آرگیومنٹ ہو جو پیرل پروسیسنگ والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیرل پروسیسز ہو رہے ہیں وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکٹیویشن لیول ہے وہ کانسٹینٹ ہے تو اگر انرجی یا ایکٹیویشن لیول کانسٹینٹ ہے اوور آل سسٹم کا تو چار ڈیجٹس جب ہوتے ہیں تو وہ ایونلی چار میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تو جب پانچ ڈیجٹس ہوں گے تو پانچ میں ڈسٹریبیوٹ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو جائے گا اور جب چھ ڈیجٹس ہوں گے تو وہ اور بھی کم ہو جائے گا لیکن ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا پیرل پروسیسنگ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے باری باری اس ڈیجٹ کو ٹارگیٹ ڈیجٹ کو میموری سیٹ سے کمپیئر نہیں کرتے بلکہ پیرل میں ہر ایک ڈیجٹس کے ساتھ ہر ایک ڈیجٹ جو وہاں پہ ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں and we come up the answer تو Anderson one of the people who very actually support activation models he says the target letter is compared with all the letters at the same time. The duration increases because the activation is spread across letters. So that said, we will say کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو آپ کا ماڈل تھا parallel distributed processing the notion of parallel processing or neural networks comes back to us. Debate between serial processing and پیرسو فیلڈ آف میموری تو جو اہم بات ہے وہ اس کو میں اسٹریس کرنا چاہوں گا آج ہم نے شارٹ ٹرم میموری کے ورکنگ میموری کے کچھ ایکسپریمنٹ دیکھے ہیں اسپیشلی فار گیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم وہ چیز جسے ہم اپنی میموری میں اپنے کانشیسنیس میں ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے وہ اتنی جلدی کانشیسنیس میں سے اویئرنیس میں سے غائب کیوں ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد یا نقصانات کیا اب ذرا سوچئے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ٹیلی فون نمبر ڈائل کیے chances are the number runs in hundreds, if not thousands. ٹھیک ہے اب ہر نمبر جو آپ نے ڈائل کیا ہے وہ کچھ دیر کے لیے تو آپ کی ورکنگ میموری میں ہوتا ہے اس کے بغیر آپ ڈائل ہی نہیں کر سکتے چاہے وہ آپ نے لکھ کے سامنے رکھا ہو جب آپ اسے ڈائل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ورکنگ میموری میں تو آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ ہر نمبر آپ کو یاد رہ جائے تو آپ کی میموری تو شاید ٹیلی فون نمبر سے ہی بھر جائے گی so basically the idea here is کہ ورکنگ میموری کی لمیٹڈ کیپیسٹی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے تو اس کے صرف نقصانات ہی نہیں ہے اس کے فوائد بھی یاد ہے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے if you have good long term memory you will remember it تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کوئی شخص اداس ہوتا ہے ڈپریسڈ ہوتا ہے تو اسے بہت سی اداس یادیں غمگین یادیں لانگ ٹرم میموری میں سے شارٹ ٹرم میموری میں آ رہی ہوتی اگر شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی ہوتی اتنی زیادہ کہ وہ ہر چیز اس میں آ سکتی اور اگر وہ جلدی ختم نہ ہو جاتی تو آپ کی ساری غمگین اور اداس یادیں آپ کا پیچھا کبھی نہ چھوڑ تو اس کے نقصانات بہت واضح ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں بنا the fact that we have very very short duration of working memory is in fact blessing from God اس کو آپ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہے کہ جی ہمیں کم کیپیسٹی دے دی فورن ہی غائب ہو جاتی ہے شارٹ ٹرم میموری تو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے as I said we can see some disadvantages they are also huge advantages and one of the advantages is that our memory pleasant experience is also lost one of the other advantages is that if we were to, you know, keep everything in our memory and it would be transferred to long-term memory, then we would, جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری لانگ ٹرم میموری بہت ساری تو استعمال ہی نہیں ہوتی وہ تو لامحدود ہے تو وہ شاید اتنی لامحدود نہ ہوتی اور بہت اوور آکوپائڈ ہوتی اگر ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ ساری چیزوں کو لانگ ٹرم میموری سے امیڈیٹلی ٹرانسفر بھی کر سکتی اور ہر چیز کو ریکال بھی کر سکتی this is a very phenomenon and and this was also one of the ways which Quran was selectively revealed holy Quran says to the the Prophet, is no need to quickly rehearse rehearse we are teaching you you. ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک آیت نازل ہوتی تھی تو اس آیت کو یاد کرنے کے لیے تیزی تیزی سے ریپیٹ کرتے تھے ریہرس کرتے تھے کہ کہیں یہ بھول نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اس طرح مت کرو جو چیز ہم چاہیں گے کہ قرآن مجید کا حصہ بنے وہ تمہیں یاد رہ جائے گی اور جو چیز ہم چاہیں گے کہ صرف مومنٹری ہے ابھی ہم تم سے کہہ رہے ہیں قرآن مجید کا حصہ نہ بنے اسے ہم تمہاری یاد میں سے بھلا دیں so you realise how concept of working memory was ایک was mention of the Quran very significant I believe there is wisdom any aspect less long term memory and very limited شارٹریڈ be very very thank today's میموریم